اپنی جھوٹی عزتوں کی خاطر جہاد کو نیلام اپنے مال کی خاطر جہاد کا نیلام وہ کر سکتے ہیں جنہیں پتا نہ ہو کہ اس امت پر کیا بیت رہی ہے جنہیں پتا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خدمت کیسے کی ہے ان کو ڈراؤ جنہیں عوام سے ووٹ مانگنے ہو انہیں ڈراؤ عوام کے پاس جا کے پیسہ مانگنا ہو انہیں ڈراؤ جنہیں دنیا میں زندہ رہ کے لوگوں کو ہاتھ ہلانے اور مسافر کرنے کا شوق ہو جو لوگ شہادت کے انتظار میں جیتے ہوں جو بلال اور آفاق کی قربانیاں آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہوں جو بابری مسجد کے گر چڑپتی ہوئی طلحہ پاملہ حذیفہ کی لاشوں کو نہ بھلا سکے ہو جن کے نظر میں وہ لاکھوں ناچتے ہوئے ہندو سانپوں کی طرح نظر آتے ہو جو بابری مسجد کی جگہ مندر بنا رہے ہیں جن کی نظر میں کشمیر کی حسین وادیوں میں بکھرا ہوا خون ہو جن کے سروں جن کے سروں میں اپنے رومال کی نہیں اپنی پگڑی کی نہیں اپنی بہنا اور اپنی ماں کے دوپٹے کی فکر ہو جو مسجد اقسا اور بیت اللہ اور مسجد حرام کے بارے میں سوچتے ہو جو رب سے شہادت مانگتے ہو جو اس دین پہ کٹ مرنا اپنی سعادت سمجھتے ہو جو فدائی حملے کو جائز ہی نہیں بلکہ اسلام کا عروج مانتے ہو جہاد کی ترقی مانتے ہو اور ظالم ہو انہیں کیا ڈراؤ گے انہیں کیا بدنام کرو گے وہ تو اپنی جانیں اپنی عزتیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے پھر رہے ہیں دیکھو رب نے جہاد اتنا کمزور نہیں بنایا نہ جہاد کے ماننے والے کمزور بنائے ہیں تم مٹ جاؤ گے تم ختم ہو جاؤ گے نہ جہاد ختم ہوگا نہ جہاد کے ماننے والے ختم